کچھ دیر بعد ابو الحسن اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کے بجائے نیا لباس پہنے ملاقات کے کمرے میں ابو عبداللہ ملکہ اور سعد کے سامنے بیٹھا اپنی سرگزشت سنا رہا تھا علی جا میں غرناتا سے آیا ہوں اور عام حالات میں شاید میں کبھی اس گھر کا رخ نہ کرتا میں عبید اللہ کا بیٹا ہوں اور میرا بڑا بھائی حامد بن زہرا کے ساتھ شہید ہوا تھا اب ایک حادثے نے مجھے آپ کی قیام گاہ میں ڈھکیل دیا ہے لیکن ابو عبداللہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اگر تم عبید اللہ کے بیٹے ہو تو اس گھر کو اپنے لیے تنگ نہیں پاؤ گے ملکہ بولی اگر تمہارا بھائی حامد بن زہرا کی رفاقت میں شہید ہوا تھا تو اس بد نصیب قوم پر ہم تمہارا قرض کبھی نہیں چکا سکتے تم ہمارے معزز مہمان ہو اب اطمینان سے اپنی سرگزشت سناؤ ابو الحسن نے احسان مندی سے ملکہ کی طرف دیکھا اور کہا میرے والد نے مرتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ افریقہ کی طرف ہجرت کر جاؤں لیکن جب میں مہاجرین کے ایک قافلے کے ساتھ سفر کی تیاری مکمل کر چکا تھا تو والدہ اچانک بیمار ہو گئیں اور مجھے رکنا پڑا اس سے قبل میری ایک بہن اپنے شوہر کے ساتھ مراکش کی طرف ہجرت کر چکی تھی والدہ کوئی آٹھ ماہ کی علالت کے بعد انتقال کر گئیں ان کی آخری وصیت بھی یہی تھی کہ میں کسی تاخیر کے بغیر چھوڑ دوں ان کی وفات سے دو دن قبل مہاجرین کا ایک قافلہ غرناطہ سے الفجارا ہو چکا تھا والدہ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوتے ہی میں اس قافلے کے ساتھ شامل ہونے کی نیت سے چل پڑا میرا گھوڑا کافی مضبوط تھا لیکن اسے راستے میں بہت کم آرام ملا کل بھی میں نے حزب معمول اس پر دو منزلیں طے کی تھی لیکن تیسرے پہر اس نے ایک بلند پہاڑی عبور کرتے ہوئے اچانک گر کر دم توڑ دیا میں آنے والی رات کسی بستی میں گزارنے کے ارادے سے پیدل چلتا رہا یہ علاقہ بہت ویران تھا اور مجھے آخری پہر تک آس پاس کسی بستی کے آثار نظر نہ آئے تو میں رات گزارنے کے لیے کسی موزوں جگہ کی تلاش میں ایک پہاڑی پر چڑھنے لگا ابو عبداللہ نے بے چین ہو کر کہا نوجوان کیا تم اس تمہید کو ذرا مختصر نہیں کر سکتے ابو الحسن نے جواب دیا علی جا آپ نے مجھے پوری سرگزشت سنانے کا حکم دیا تھا اب میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا جب میں چوٹی پر پہنچا تو مجھے دوسری طرف راستے کے موڑ پر چند سوار دکھائی دیے وہ تھوڑی دیر آپس میں کچھ مشورہ کرتے رہے پھر تنگ پکڈنڈی سے اوپر کی طرف چڑھنے لگے ان میں سے چار پانچ آدمی ایسے تھے جو اپنے لباس سے مجھے مسلمان دکھائی دیتے تھے باقی دس بارہ آدمی نصرانی سپاہی معلوم ہوتے تھے ایک آدمی اب لق گھوڑے پر سوار تھا میں احتیاطاً ایک جھاڑی کی اوٹ میں لیٹ گیا وہ پہاڑی کی چوٹی سے تھوڑی دور دو ٹیلوں کے درمیان ایک چھوٹے سے میدان میں رک گئے اور اب گھوڑے کے سوار کے سوا باقی سب گھوڑوں سے اتر پڑے چار نصرانی اچانک اس کی طرف بڑھے اور ان میں سے ایک نے اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام چھین لی اور دوسرے نے اس کی ٹانگ کھینچ کر نیچے گرا دیا گھوڑا اچانک اچھلا اس کے اگلے سم نسرانی کے سر پر لگے اور وہ گر پڑا جس آدمی کو انہوں نے کھینچ کر گھوڑے سے نیچے گرایا تھا وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا تم کیا کر رہے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے میں شہنشاہ کا دوست ہوں وہ تمہاری کھالیں کھچوا دیں گے پھر مجھے اس کی خوفناک چیخ سنائی دی اس کے بعد وہ بدہواس گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو گھوڑا ان کے گھیرے سے نکل کر سیدھا میری طرف آ رہا تھا میں بھاگنا چاہتا تھا لیکن گھوڑے کا پیچھا کرنے والے قاتلوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے چند سانیے بے حص و حرکت پڑا رہا پھر جب گھوڑا میرے قریب پہنچا تو میں نے اٹھ کر جست لگائی اور اس کی لگام میرے ہاتھ میں آ گئی اور میں بلا توقف اس پر چڑھ کر سوار ہو گیا سرکش گھوڑا ایک زخمی درندے کی طرح اچھلا لیکن پہاڑی کے نشیب میں اس کا جوش و خروش جلد ہی ٹھنڈا ہو گیا یہ ڈھلوان زیادہ خطرناک نہ تھی اس لیے مجھے نیچے اترتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہ آئی لیکن وہاں پہنچ کر مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ راستے میں مجھے گھیر ہی نہ لیں اس لیے میں نے شمال کی طرف گھوڑے کی باغ موڑ دی ملکہ نے پوچھا تم نے مقتول کو اچھی طرح دیکھا تھا نہیں میں اس کے سفید امامے اور قبا سے صرف یہ اندازہ لگا سکا تھا کہ وہ کوئی مسلمان ہے میں نے کافی فاصلے سے اس کے چہرے کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی شاید اس کی داڑھی بھی سفید تھی لیکن میں اس کی خد و خال بیان نہیں کر سکتا تم نے اسے قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا میں نے قاتل کو صرف چمکتی ہوئی تلواریں بلند کرتے دیکھا تھا اور پھر ایک دل دہلانے والی چیخ نے میرے حواس باختہ کر دیے تھے ملکہ نے پوچھا جب وہ فریاد کر رہا تھا تو اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے اس کی مدد نہیں کی تھی نہیں بلکہ جو لوگ مجھے مسلمان نظر آتے تھے وہ بھی خاموش تماشائیوں کی طرح ایک طرف کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے ابو عبداللہ نے کہا اب ایسے سوالات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جو لوگ ایک وزیر کو خرید سکتے ہیں وہ اس کے نوکروں کے ضمیر کا سودا بھی چکا سکتے ہیں ملکہ بولی آپ کو یقین ہے کہ وہ ابو القاسم تھا ہاں مجھے پورا یقین ہے کہ وہ چاروں آدمی اس کے انتہائی وفادار نوکر تھے اور وہ ابلغ گھوڑا آخری انعام تھا جو اس نے غرناتا چھوڑنے سے ایک دن پہلے ابو القاسم کو دیا تھا سلطان ابو عبداللہ ابو المحسن کی طرف متوجہ ہوا اب تم مختصر طور پر اپنی سرگزشت بیان کرو ابو الحسن نے کہا علی جہ میں پوری رفتار سے غرناتے کی طرف بھاگ رہا تھا میرے بائیں طرف ایک پہاڑ تھا اور دائیں طرف ایک خشک نالا اس کے پار دوسرا پہاڑ تھا کوئی ایک میل دور اس پہاڑ کے دامن میں مجھے ایک پگ ڈنڈی دکھائی دی میں نالا عبور کر کے اوپر چڑھنے لگا اتنی دیر میں وہ نصرانی تیز رفتار گھوڑے پر چیختے چلاتے نیچے راستے کے موڑ سے نمودار ہو رہے تھے ایک جگہ کٹھن چڑھائی پر گھوڑے کے پاؤں پھسل رہے تھے چنانچہ میں اترا اور اس کی لگام کھینچتا ہوا پیدل چل دیا وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے میں نے چوٹی پر پہنچ کر گھوڑا باندھا اور اپنی کمان سنبھال کر ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گیا دشوار گزار راستے میں وہ بھی میری طرف اپنے گھوڑے پکڑ کر پیدل چلنے پر مجبور ہو گئے تھے جب سب سے اگلا آدمی میری زد میں آ گیا تو میں نے تیر چلا دیا وہ گر پڑا اور اس کا حواز گھوڑا پیچھے مڑ کر پھسلتے ہوئے ایک اور آدمی کو اپنے ساتھ میں لے گیا پھر میں اٹھ کر آگے بڑھا اور چٹان کے کنارے کھڑا ہو کر تیر برسانے لگا جب وہ اپنے دو اور ساتھیوں کو زخمی چھوڑ کر میری زد سے دور نکل گئے تو میں نے چند بھاری پتھر چٹان سے نیچے لڑکا دیے شام ہو رہی تھی میں نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ اب میرا پیچھا نہیں کریں گے گھوڑے کی لگام پکڑی اور رات کی بڑھتی ہوئی تاریکی میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا پہاڑی کی جنوب کی سمت چلنے لگا تھوڑی دیر بعد چاند نکل آیا تھکاوٹ اور پیاس کے باعث میرا برا حال ہو رہا تھا میں نے اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھاگل اتار کر پانی کے چند گھونٹ پیے اور پہاڑ کے ساتھ ساتھ چلنے کے بجائے اب اوپر چڑھنا شروع کر دیا کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں کہیں گھوڑے کی ٹاپ سن رہا ہوں لیکن اس کو ایک وہم سمجھ کر اطمینان سے چلتا رہا پہاڑ کی دوسری چوٹی پر پہنچ کر میں تھکاوٹ سے بے دم ہو چکا تھا آگے ایک وادی کی ڈھلوان شروع ہو چکی تھی میں آدھی رات تک چلتا رہا میں پانی کی چھاگل ختم کر چکا تھا لیکن گھوڑے کی پیاس مجھے پریشان کر رہی تھی میری خوش قسمتی تھی کہ وادی کے گھنے درختوں میں مجھے ایک ابلتا ہوا چشمہ دکھائی دیا میں نے گھوڑے کو پانی پلایا اپنی پیاس بجھائی اور تھوڑی دیر سستانے کے بعد پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا پاس ہی کسی بستی کے کتے بھونک رہے تھے لیکن میں راتوں رات زیادہ سے زیادہ دور نکلنا چاہتا تھا میرا رخ سیدھا جنوب کی طرف تھا اور میں ستاروں سے اپنی سمت کا اندازہ کر رہا تھا ایک پہر سفر کرنے کے بعد میں وادی سے نکل کر ایک اور پہاڑ کی دامن میں پہنچ گیا اب میری ہمت جواب دے چکی تھی میں نے گھوڑے سے اتر کر اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور اس کے قریب لیٹ گیا طلوع آفتاب کے قریب گھوڑے کی ہن سن کر میں بیدار ہوا تو مجھے درختوں کے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی میں نے جلدی سے اپنی کمان سنبھالی چند سانیہ بعد تین نسرانی سپاہی گھنے درختوں سے نمودار ہوئے میرے تیروں سے ایک سوار گر پڑا اور باقی دو جن میں سے ایک کو بدہواسی کی حالت میں مڑتے ہوئے تیر لگا تھا بھاگ نکلا پھر تھوڑی دیر بعد جب میں گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑ چڑھ رہا تھا تو بھاگنے والوں کی چیخ پکار کے جواب میں وادی کی مختلف اطراف سے اس کے ساتھیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور جب میں تین چار سو قدم اوپر جا چکا تھا تو دس سوار میرا پیچھا کر رہے تھے اس کے بعد میرے سفر کا مشکل ترین مرحلہ شروع ہو چکا تھا خطرناک گھاٹیوں پر مجھے کئی بار گھوڑے سے اترنا پڑا کئی بار دشمن کو دور رکھنے کے لیے تیر چلانے پڑے اور جب میرا ترکش خالی ہو گیا تو میں اس چٹان پر چڑھ گیا جس کے آگے ایک مہیب کھڈ مجھے موت کا پیغام دے رہی تھی وہاں سے زندہ نکل آنے میں میری ہمت کو کوئی دخل نہیں جناب اللہ نے میری مدد کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیا تھا اور اب میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اس لیے یہی بہتر ہوگا کہ میں آج ہی یہاں سے نکل جاؤں نہیں نہیں ابو عبداللہ نے جواب دیا تمہیں آرام کی ضرورت ہے اور ہم اپنے مہمان کو ایسی حالت میں کبھی رخصت نہیں کرتے تمہاری وجہ سے ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر ابو القاسم کے قاتلوں کو یہ معلوم بھی ہو جائے کہ تم میری پناہ میں ہو تو بھی وہ اس طرف نہیں آئیں گے انہوں نے تمہارا پیچھا صرف اس لیے کیا تھا کہ تم ان کے جرم کے چشم دید گواہ ہو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم ان کے ہاتھ نہیں آئے ورنہ یہ ممکن تھا کہ وہ اپنا جرم تمہارے سر تھونپ دیتے ان کے لیے غرناتا کے کسی مسلمان کو ابوالقاسم کا قاتل ثابت کرنا مشکل نہ تھا لیکن تمہاری سرگزش سننے سے پہلے مجھے تمہاری بھوک کی فکر ہونی چاہیے تھی اب تم کھانا کھا کر آرام کرو مگر اس بات کا خیال رکھو کہ ابھی یہاں کسی اور کے سامنے ابو القاسم کا ذکر کرنا مناسب نہیں ابو عبداللہ نے تالی بجائی ایک کنیز کمرے میں داخل ہوئی اس نے حکم دیا انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ اور نوکروں سے کہو کہ وہ فوراً ان کے کھانے کا انتظام کرے ابو الحسن اٹھ کر کنیز کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکل گیا اور ابو عبداللہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ غرناتا کے اسلح خانے کے کتنے کارآمد تیر میرے بد نصیب قوم کے کام نہ آ سکے یہ بہادر اور غیور نوجوان میرے متعلق کیا سوچتا ہوگا اور جب اندلس کی آئندہ نسلیں اپنی ذلت اور رسوائی کی مسکن سے الحمرہ کی طرف دیکھا کریں گی تو وہ میرے متعلق کیا خیال کریں گی ملکہ نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابو القاسم کے متعلق آپ نے جس خدشات کا اظہار کیا تھا وہ اتنی جلدی پورے ہو جائیں گے سعد نے اٹھ کر کہا عالی جا مجھے گھر سے نکلے بہت دیر ہو گئی ہے اس لیے میں اجازت چاہتی ہوں ابو عبداللہ نے پوچھا تم گھر جا کر کیا بتاؤ گی مجھے معلوم نہیں تاہم خالو جان کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنانا ہی پڑے گا میں کو اچھی طرح جانتا ہوں اسے کبھی ابو القاسم کی موت کا یقین نہیں آئے گا اور شاید وہ تمہارا یہاں آنا بھی پسند نہ کرے سعد نے جواب دیا میں ان کی قید میں نہیں ہوں اور ان کو اس بات پر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ میں ملکہ عالیہ کو سلام کرنے گئی تھی ابو عبداللہ کچھ دیر سوچتا رہا بلا آخر اس نے کہا سعد تم تھوڑی دیر یہیں ٹھہرو میں مصحف کے نام ایک خط لکھ دیتا ہوں مجھے امید ہے کہ وہ میرا خط پڑھتے ہی یہاں آ جائے گا اور تمہیں بھی گھر جا کر ابو القاسم کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بذات خود مصحف سے گفتگو کروں گا فی الحال دشمن کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم ابو القاسم کے متعلق قطان بے خبر ہے اگر اسے یہاں آنے میں تعمل ہو تو تم اسے یہ بتا سکتی ہو کہ غرناتا سے کوئی مسافر آیا ہے جسے راستے میں ابو القاسم نے کوئی پیغام دیا ہے اور یہ پیغام ایسا ہے جو تمہارے سوا کسی اور کے کانوں تک نہیں پہنچنا چاہیے ابو عبداللہ اٹھ کر باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد واپس آ کر ایک خط سعد کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا یہ لے جاؤ قلعے سے دو محافظ تمہارے ساتھ جائیں گے سعد نے اٹھ کر کہا جا اس کی ضرورت نہیں میں صرف ایک فالتو گھوڑا چاہتی ہوں جو مجھے گھر پہنچا دے ملکا نے اسے دروازے سے باہر رخصت کرتے ہوئے کہا بیٹی جب تک ہم یہاں ہیں تمہارے لیے ہمارے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا سعد نیچے اتری نوکر سہن میں اس کا انتظار کر رہے تھے وہ چند سانی تجزب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتی رہی پھر اس نے ایک نوکر سے مخاطب ہو کر کہا میں زخمی کو دیکھنا چاہتی ہوں تشریف لائیے نوکر اس کے ساتھ مہمان خانے کی طرف چل دیا کچھ دیر بعد وہ ایک کمرے میں ابو الحسن کے سامنے کھڑی تھی ابو الحسن اس کو دیکھتے ہی بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا سعد نے کہا نہیں نہیں آپ آرام سے لیٹے رہیں میں جا رہی ہوں اور آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے ملے بغیر یہاں سے روانہ نہیں ہوں گے وہ بولا آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر چلا جاؤں گا سعد نے کہا رات کے قریب بعض ستارے آسمان سے ٹوٹتے ہیں اور اچانک غائب ہو جاتے ہیں ابو الحسن نے جواب دیا ٹوٹنے والے ستارے اپنے مقدر سے نہیں لڑ سکتے لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ آپ کی اجازت کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا وہ چند سانی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے پھر ان کی نگاہیں چھپ ابو الحسن نے کہا میں سوچ رہا تھا آپ جا چکی ہوں گی اور شاید میں دوبارہ اپنی محسنا کو نہ دیکھ سکوں مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں آپ کا نام بھی نہ پوچھ سکا میرا نام سعد ہے سعد میں دل سے تمہارا شکر گزار ہوں مگر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا ابو الحسن نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ آپ جا چکی ہوں گی اور شاید میں دوبارہ اپنی محسنہ کو نہ دیکھ سکوں مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں آپ کا نام بھی نہ پوچھ سکا میرا نام سعد ہے سعد میں میں دل تمہارا شکر گزار ہوں مگر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا میں بری خبریں سننے کی عادی ہو چکی ہوں خدا حافظ سعد نے مڑتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی خدا حافظ ابو الحسن نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا اور پھر دیر تک اس کی نگاہوں کے سامنے نوخیز حسین اور معصوم لڑکی کی تصویریں گھومتی رہی مصحب کے لیے ابو عبداللہ کا پیغام غیر متوقع تھا اس نے خط پڑھتے ہی ساتھ سے پوچھا اگر ابو القاسم نے میرے لیے کوئی پیغام بھیجا تھا تو ایلچی سیدھا میرے پاس کیوں نہیں آیا اور تم وہاں کیا کرنے گئی تھی سعد نے جواب دیا ایلچی زخمی تھا چند آدمی اس کا پیچھا کر رہے تھے اور اسے یہ خدشہ تھا میرا گھر اس کے لیے محفوظ نہیں اس لیے میں نے سلطان کی قیام گاہ تک اس کی رہنمائی کی تھی آپ فوراً سلطان کے پاس جائیں اگر کوئی معمولی بات ہوتی تو وہ آپ کو دیکھنے کے لیے اس قدر بے چین نہ ہوتے وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی مصحف اضطراب کی حالت میں کمرے سے نکلا اور اپنے استبل کے بہترین گھوڑے پر سوار ہو کر ابو عبداللہ کی قیام گاہ کی طرف چل دیا پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد وہ ملاقات کے کمرے میں سلطان کی گفتگو سن رہا تھا ابو عبداللہ نے مختصراً غرناتا سے آنے والے مسافر کی سرگزشت بیان کی وہ سب کچھ دیر سکتے کی حالت میں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے کرب انگیز لہجے میں کہا یہ ناممکن ہے پریرینین کے آدمی اسے قتل نہیں کر سکتے میں خبر لانے والے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ سو رہا ہے اور اس وقت اسے جگانا مناسب نہیں میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ زخمی ہے تمہارا جو نوکر ساتھ کے ساتھ تھا وہ کھڈ میں گھوڑے کی لاش دیکھ چکا ہے مصب نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا آپ کو یقین ہے کہ وہ ابو القاسم کا گھوڑا تھا جو واقعات اس نوجوان نے بیان کیے ہیں ان کی کڑیاں جوڑنے کے بعد ہم یہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں لیکن ابو القاسم کے ساتھ چار محافظ ایسے تھے جو اس کے اشارے پر جان دے سکتے تھے انہیں غرناتا کے انتہائی بہادر آدمیوں میں شمار کیا جاتا تھا اور وہ تلواروں کے علاوہ تمنچوں سے بھی مسلح تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو القاسم کو نصرانیوں کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھ کر انہوں نے معمولی مزاحمت بھی نہ کی ہو ابو عبداللہ نے جواب دیا یہ بات مجھے بھی ناقابل یقین معلوم ہوتی تھی لیکن جب زمانہ آنکھیں بدل لیتا ہے تو بہترین دوست بھی فریب دے جاتے ہیں کل تک تم بذات خود کھڈ میں جا کر گھوڑے کی لاش دیکھ سکو گے اتنی بلندی سے گرنے کے بعد وہ بری طرح مسخ ہو چکا ہوگا تاہم مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس کے آس پاس کوئی نہ کوئی نشان ضرور مل جائے گا ابو عبداللہ تھوڑی دیر رکا اور پھر بولا مصحب میں یہاں بلا کر تمہیں یہ نصیحت کرنا چاہتا تھا کہ موجودہ حالات میں تم کو بہت محتاط رہنا چاہیے اگر نصرانی ابو القاسم کے انتہائی قابل اعتماد ساتھی کا ضمیر خرید سکتے ہیں تو یہ بعید از قیاس نہیں کہ تمہارے گھر میں کوئی اور ملازم بھی ان کے لیے جاسوسی کر رہا ہو اس لیے تمہیں کسی پر یہ بات ظاہر نہیں کرنی چاہیے کہ تمہیں ابو القاسم کے متعلق کوئی اطلاع مل چکی ہے قاتلوں سے یہ بعید نہیں کہ وہ اپنا جرم دوسروں کے سر تھوپ دیں اور ابو القاسم کے انتقام کے بہانے الفجارہ میں کئی بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں اگر تمہاری سابقہ طرز عمل میں کوئی تبدیلی دیکھ کر انہیں یہ شبہ ہو گیا کہ تمہیں ابو القاسم کی افسوسناک انجام کی اطلاع مل چکی ہے تو الفجارہ میں تمہارا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا تمہیں ابو القاسم نے بتا دیا ہوگا کہ مجھے الفجارہ سے ہجرت کا حکم مل چکا ہے اور میں بہت جلد یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا لیکن ابو القاسم نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ فریڈینینڈ کی آخری خدمت سر انجام دے چکا ہے اور اس کے بعد وہ شاید اس کو کوئی اور مہم سونپنے کی ضرورت محسوس نہ کرے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فریڈینینڈ نے اپنے ایک وفادار ساتھی کو قتل کروا دیا ہو ابو عبداللہ نے کہا کیا یہ ممکن نہیں کہ فریڈینینڈ نے اچانک یہ محسوس کیا ہو کہ اس کا ساتھی اس کی ضرورت سے زیادہ ہوشیار ہے اس لیے وہ کسی دن خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے مصعب تم بھی ایک ہوشیار آدمی ہو اور میں یہ نہیں چاہتا کہ فریڈینٹ تمہیں بھی اپنے لیے خطرناک سمجھ لے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ الفجارا کی پرسکون زمین کی سطح کے نیچے ایک خطرناک لاوا ابل رہا ہے کسی دن یہ جنگ جو قبائل اچانک بھڑک اٹھیں گے اور اپنی بقا کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن فی الحال انہیں سنبھلنے اور تیاری کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم کوئی جلد بازی کر بیٹھو اور یہاں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ دشمن کو اچانک یلغار کا بہانہ مل جائے یہ کہہ کر ابو عبداللہ نے مصحف کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر اپنی بات جاری رکھی اگر تم ابو القاسم کے قتل پر اپنے سینے میں آگ کی کوئی چنگاری محسوس کر سکو تو تمہارے لیے انتقام لینے کی واحد صورت یہی ہے کہ تم خاموشی سے موزوں وقت کا انتظار کرو چند دن بعد تم مجھے یہاں نہیں دیکھو گے لیکن تم ان لوگوں میں سے ہو جو کسی حالت میں بھی اندلس سے جلا وطن ہونا پسند نہیں کریں گے اس لیے صرف زندہ رہنے کے لیے بھی تمہیں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہوگی ابو عبداللہ کی گفتگو کے دوران سب کو اس بات پر بڑی الجھن محسوس ہو رہی تھی کہ اس متلون مزاج آدمی کو جس نے اپنے انجام کے متعلق کبھی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی ایک ایسے وزیر کے خاندان سے کیوں کر ہمدردی ہو سکتی ہے جو مرتے دم تک اس کے خلاف دشمن کا حلیف تھا جس کی سازشوں کے باعث غرناتا پر تباہی آئی تھی اور جو صرف چند دن قبل اس کے پاس فریڈینینڈ کا یہ پیغام لایا تھا کہ اب الفجارہ میں بھی تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں کبھی اسے اپنے ضمیر کی چیخیں ناقابل برداشت محسوس ہونے لگتی اور کبھی وہ یہ محسوس کرتا کہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے سلطان کچھ دیر خاموشی سے اس کے چہرے پر اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا بلاخر اس نے کہا مصب میں نے ایک دن ایک نیک دل لڑکی کو اپنی ماں کی قبر پر آنسو بہاتے دیکھا تھا اور مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ اکثر وہاں آیا کرتی ہے اس نے مجھے ملکا علیہ کی مزار کی تعمیر کے لیے اپنا ہار پیش کیا تھا اس کے بعد میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ جب میں اور ابو القاسم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو قوم کی ان معصوم بیٹیوں کے سر پر ہمارے گناہوں کی گٹری کتنی بھاری ہوگی مجھے ڈر تھا کہ شاید آج تم شاعت کا یہاں آنا پسند نہ کرو اس لیے میں تمہیں یہاں بلا کر تمہارا غصہ دور کرنا چاہتا تھا تم اس سے خفا تو نہیں ہو نہیں نہیں عالیجا مصحب نے متاثر ہو کر جواب دیا میں ساتھ سے خفا نہیں ہو سکتا وہ الفجارہ آنے کے بعد ہر وقت ملکہ علیہ کو یاد کیا کرتی تھی اور میں اس بات سے شرمسار ہوں کہ ان کی قدم بوسی کے لیے اس کی حوصلہ افزائی نہ کر سکا میرا خیال تھا کہ آپ میرے گھر کی کسی فرد کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے اب تو تمہیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں عالی جا مصب نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا میں اپنی سابقہ پر شرمسار ہوں کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد مصب نے سلطان سے اجازت لی اور جب وہ اپنے گھر واپس آ رہا تھا تو اسے دنیا بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی ابو الحسن کے زخم تیزی سے مندمل ہو رہے تھے اور چار ہی دن میں وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا تھا ہر روز صبح شام ابو عبداللہ کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہوتی تھی اور دو مرتبہ وہ اس کے ساتھ کھانا بھی کھا چکا تھا الفجارہ میں پہلی ملاقات سے قبل غرناتا کے جلا وطن بادشاہ کے متعلق اس کے خیالات بھی وہی تھے جو ایک غیور اور بہادر انسان کے ہو سکتے ہیں بچپن میں وہ ابو عبداللہ کے نام کے ساتھ ملت فروشی اور غداری کے الفاظ سننے کا عادی تھا اور اگر اسے حالات مجبور نہ کر دیتے تو وہ اس کے گھر میں قدم تک رکھنا بھی پسند نہ کرتا لیکن اب بتدریج اس کے خیالات میں تبدیلی آ رہی تھی ایک دن اس نے اپنے میزبان سے رخصت کی اجازت لینے کا ارادہ کیا لیکن ابو عبداللہ کا چہرہ اس قدر افسردہ تھا کہ اس کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی ابو عبداللہ نے رسمی گفتگو کے بعد اچانک کہا ابو الحسن کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم بہت جلد یہاں سے ہجرت کرنے والے ہیں ابو الحسن کوئی جواب دینے کے بجائے حیرت اور استراب کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا سلطان نے قدر توقف کے بعد کہا تم ہمارے ساتھ مراکش چلنا پسند کرو گے علی جا میں ہجرت ہی کی نیت سے یہاں آیا تھا اور ابھی آپ سے اجازت لینے کا ارادہ کر رہا تھا اب اگر میں آپ کی رفاقت میں سمندر عبور کر سکوں تو یہ میری انتہائی خوش قسمتی ہوگی لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس کے بعد شاید ہمارے راستے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں میں اپنے والد کے بعض دوستوں کی تلاش کرنا چاہتا ہوں اس لیے ہو سکتا ہے مجھے الجزائر اور تیونس کے ساحلی علاقوں کی خاک چھاننی پڑے ابو عبداللہ نے کہا موجودہ حالات میں زیادہ مناسب یہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہی سفر کرو ان قریب ہمیں مراکش لے جانے کے لیے جہاز پہنچ جائیں گے اور ہم ان کی آمد کی اطلاع ملتے ہی یہاں سے کوچ کریں گے لیکن فی الحال کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں میں فریڈی نینڈ کی ایلچی سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں خاموشی سے روانہ ہو جاؤں گا فریڈی نینڈ کا ایلچی ہاں وہ میرے لیے حکم لایا تھا کہ اب تم یہاں نہیں رہ سکتے اور تم اسے دیکھ بھی چکے ہو نہیں آلی جا مجھے یہ بھی معلوم نہیں وہ کون ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا بلکہ میرا اپنا وزیر تھا ابو القاسم ہاں میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ جس دن فریڈینڈ کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی شہرت پر اس کی گرفت مضبوط ہو چکی ہے اور اب ابو القاسم کی مزید خدمات کی ضرورت باقی نہیں رہی تو اسے آنکھ بدلنے میں دیر نہیں لگے گی لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اس سے نجات حاصل کرنے میں اس قدر جلد بازی سے کام لے گا ابو الحسن نے کہا جن لوگوں کو حامد بن زہرہ کی شہادت کے واقعات کا علم ہے وہ ابو القاسم کے انجام پر تعجب نہیں کریں گے کچھ دیر تک وہ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے اور پھر ابو عبداللہ کے استفسار پر ابو الحسن نے وہ تمام واقعات بیان کر دیے جو اسے سلمان اور مسعود سے معلوم ہوئے تھے ابو عبداللہ اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ لے کر اٹھا اور برابر کے کمرے میں جا کر بستر پر گر پڑا اس کے ضمیر کی دبی ہوئی آواز چیخوں میں تبدیل ہو رہی تھی چھٹے روز ابو الحسن پہلی بار سیر کے بہانے قلعے سے باہر نکل کر اس پہاڑی کا رخ کر رہا تھا جو دو وادیوں کے درمیان حد فاصل کا کام دیتی تھی طلوع آفتاب کے تھوڑی دیر بعد وہ اس پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ابو القاسم کے قلعے کی طرف دیکھ رہا تھا اس طرح کی حالت میں ادھر ادھر گھومنے اور بار بار قلعے کی طرف دیکھنے کے بعد وہ راستے سے چند قدم دور ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور دیر تک سر جھکائے کچھ سوچتا رہا پھر جب وہ مایوس ہو کر واپس جانے کا ارادہ کر رہا تھا تو اسے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی وہ چند بے حص و حرکت بیٹھا رہا پھر اچانک اس اس نے اٹھ کر دیکھا اور کے دل میں مسرت کی لہر دوڑ گئی سعد نے اس کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور حیرت زیادہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی ابو الحسن جھجکتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی آپ یہاں سعد نے حیران ہو کر دریافت کیا جی میں سیر کے لیے چلا تھا مگر اس طرف آ نکلا اور اب آپ کا راستہ روکنے کی جسارت پر معافی چاہتا ہوں سعد نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ بلا وجہ اس طرف نہیں آئے ابو الحسن نے آنکھیں جھکائے ہوئے جواب دیا پرسوں میں نے آپ کو سلطان کے قلعے سے نکلتے دیکھا تھا میں اپنی خالہ کے ساتھ ملکہ کے پاس گئی تھی ہمیں نوکروں سے معلوم ہوا تھا کہ آپ سو رہے ہیں دراصل وہ آپ کو دیکھنا چاہتی تھیں میں نماز کے بعد لیٹ گیا تھا اگلے روز میں آپ کا انتظار کرتا رہا اور اگر آپ برا نہ مانیں تو اب بھی میں آپ ہی کا انتظار دیکھ رہا تھا میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ شاید مجھے الوداع کہنے کا بھی موقع نہ ملے سعد کے چہرے پر اداسی چھا گئی اس نے مغموم لہجے میں پوچھا آپ کب جا رہے ہیں کل میں نے سلطان سے اجازت لینے کا ارادہ کیا تھا لیکن اب شاید مجھے چند دن رکنا پڑے آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ یہاں سے ہجرت کرنے والے ہیں ہاں خالو جان نے غرناتا روانہ ہوتے وقت یہ خبر سنائی تھی مگر میری خالہ کو یقین نہیں آیا تھا اس لیے ہم انہیں رخصت کرتے ہی ملکہ کے پاس گئے تھے اور واپسی پر ہم اس قدر پریشان تھے کہ آپ کی مزاج پرسی بھی نہ کر سکے مصب کرناتا جا چکے ہیں ابو الحسن نے سوال کیا ہاں انہیں آپ سے ملاقات کے بعد بھی یقین نہیں آ سکا اس دن آپ کے پاس آنے سے قبل وہ چند آدمیوں کو ساتھ لے کر کھٹ کی طرف گئے تھے بھیڑیے اور گیدڑ گھوڑے کی لاش بری طرح نو چکے تھے لیکن سائز اور دوسرے نوکروں نے گھوڑے کا ساز و سامان پہچان لیا پھر آپ سے ملاقات کے بعد گھر واپس آ کر وہ بار بار اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ وہ نوجوان غلط بیانی نہیں کر سکتا وہ غرناتا کے ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ابو القاسم قتل ہو چکے ہیں وہ کہتے تھے کہ جب تک میں بذات خود غرناتا جا کر تحقیق نہیں کر لیتا مجھے چین نہیں آ سکتا اب خدا کرے وہ خیریت سے واپس آ جائیں وہ کچھ دیر خاموش کھڑے رہے پھر ابو الحسن نے کہا سلطان ابو عبداللہ نے مجھے اپنی رفاقت میں سمندر عبور کرنے کی دعوت دی ہے فی الحال آپ اپنے گھر میں کسی اور سے اس بات کا ذکر نہ کریں سعد نے کہا اگر آپ مجھے الوداع کہنے آئے تھے تو یہاں کیوں رک گئے آپ کے لیے ہمارے گھر کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا سعد ابو الحسن کچھ دیر سوچ کر بولا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا ورنہ شاید مجھے یہاں تک آنے کا حوصلہ بھی نہ ہوتا اور اگر میں یہاں نہ آتی تو تو میں کل پھر اس طرف آتا اور شاید چند قدم اور آگے بڑھ کر آپ کا انتظار کرتا اور پھر جب میں مایوس ہو جاتا تو رخصت سے ایک دن یا ایک ساتھ قبل آپ کے گھر پہنچ جاتا اور وہاں شاید آپ کے عزیزوں کی موجودگی میں میری زبان پر وہ باتیں آ جاتی جو آج صرف میں اپنے دل میں کہہ سکتا ہوں لیکن میرے لیے یہ ممکن نہ ہوتا کہ آپ کو خدا حافظ کہے بغیر رخصت ہو جاؤں ابو الحسن خاموش ہو گیا اور سات دیر تک اپنے دل کی دھڑکنیں سنتی رہی پھر اس کی آنکھوں کے سامنے آنسو کے پردے حائل ہونے لگے اور وہ ڈوبتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی وہ ایک اتفاق تھا کہ اس دن میں نے آپ کو چٹان سے اترتے دیکھ لیا تھا اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ آج میں اس طرف آ رہی تھی لیکن ایسے مواقع بار بار نہیں آتے ہو سکتا ہے کہ رخصت کے وقت ہمیں ایک دوسرے سے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملے اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہمارے درمیان سمندر کے گہرے پانی حائل ہو جائیں گے تو بھی میں آپ کے لیے دعا کیا کروں گی اور میری یہ امید مرتے دم تک قائم رہے گی کہ کسی دن آپ ضرور واپس آئیں گے اور میں پھر آپ کو کسی بلند چٹان سے سے اترتے ہوئے دیکھوں گی اس وقت میں آپ صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھول تو نہیں جائیں گے سمندر پار جا کر آپ یہ محسوس تو نہیں کریں گے کہ اندلس میں آپ کا کوئی نہیں سعد اپنے آنسو پوچھ کر سسکیاں لے رہی تھی اور ابو الحسن کا دل بے چارگی اور بے بسی کے احساس سے پھٹا جا رہا تھا اس نے کہا میں ضرور آؤں گا اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تمہیں زیادہ عرصہ میرا انتظار نہیں کرنا پڑے گا مجھ جیسے بے وقوف آدمی سے یہ بھی بعید نہیں کہ وہ راستے میں جہاز سے کود پڑے اور پھر بھاگتا ہوا یہاں پہنچ جائے سعد نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے گھوڑی کے لگام پکڑتے ہوئے کہا تمہارے لیے ہمارے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا لیکن میری وجہ سے تمہیں اپنا راستہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے میں اس دن کا انتظار کروں گی جب مہاجرین کے قافلے آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے واپس آئیں گے اب میں گھر واپس جا رہی ہوں وہ گھوڑے پر سوار ہو گئی ابو الحسن نے کہا آپ ملکا کے پاس نہیں جائیں گی ان کے پاس پھر کسی دن جاؤں گی اب میرا یہ خدشہ دور ہو چکا ہے کہ آپ کسی اطلاع کے بغیر اچانک روانہ نہ ہو جائیں اور میں اس کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں ابو الحسن نے کہا اب میں کسی جھجک کے بغیر آپ کے دروازے پر دستک دے سکوں گا سعد نے کی لگام موڑ کر ایڑ لگا دی اور ابو الحسن دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا رہا پھر جب وہ ابو عبداللہ قیام کا رخ کر تھا تو اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے سینے سے ایک ناقابل برداشت بوجھ اتر چکا ہے قلعے میں داخل ہوتے ہی ابو عبداللہ کے محافظ فوج کے سالار سے اس کی ملاقات ہوئی اس نے کہا آپ کو اسلحہ کے بغیر باہر نہیں جانا چاہیے تھا سلطان آپ کے متعلق بہت فکر مند تھے آپ اتنی دیر کہاں رہے میں سیر کے لیے چلا گیا تھا سالار نے ایک سپاہی کو اشارے سے بلایا اور پھر ابو الحسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ اس کے ساتھ استبل کے دروغہ کے پاس جائیں اسے سلطان کی طرف سے یہ حکم مل چکا ہے کہ آپ جس گھوڑے کو اپنی سواری کے لیے پسند کریں وہ آپ کو پیش کر دیا جائے ابو الحسن نے کہا میں ان کا شکر گزار ہوں لیکن اس جگہ مجھے گھوڑے کی کیا ضرورت ہے سالار نے جواب دیا گھوڑا تو ایک سپاہی کی اولین ضرورت ہے اور پھر سلطان کے مہمان ان کے تحائف رد نہیں کیا کرتے ابو الحسن سپاہی کے ساتھ چل پڑا اور تھوڑی دیر بعد استبل کا داروغا اس کو بہترین نسل کے گھوڑے دکھا رہا تھا وہ مشکل رنگ کے ایک خوبصورت گھوڑے کے قریب رک گیا اور داروغا کی طرف دیکھنے لگا آپ کو یہ گھوڑا پسند ہے ابو الحسن نے اس بات میں ہلا دیا اگر آپ اس وقت سواری کرنا پسند کریں تو اس پر زین ڈلوا دی جائے نہیں ابھی نہیں ابو الحسن نے گھوڑے کی گردن پر تھپ تھپی دیتے ہوئے جواب دیا میں آپ کے حسن انتخاب کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا یہ جانور واقعی بہت اچھا ہے سالار کی بات سن کر ابو الحسن مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تیسرے روز دوپہر کے وقت ابو الحسن اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ مصعب دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا ابو الحسن نے جلدی سے اٹھ کر مسافہ کیا وہ ایک دوسرے کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے نے کہا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں غرناتا سے ہو آیا ہوں اور ابو القاسم کے متعلق میری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا وہ اپنے گھر نہیں پہنچے مجھے یہ شبہ نہیں تھا کہ آپ کی اطلاع غلط تھی لیکن اس کے باوجود میں اپنے دل کو یہ فریب دے رہا تھا شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو اور جس آدمی کو آپ نے قتل ہوتے دیکھا تھا وہ کوئی اور ہو سب سے بڑا ثبوت ان کا گھوڑا تھا لیکن میرا خیال تھا کہ شاید وہ راستے میں کسی جگہ آرام کے لیے رک گئے ہوں اور ان کا گھوڑا کسی چور کے ہاتھ آ گیا ہو اور ابو القاسم کے ساتھیوں نے چور کو پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہو لیکن اب اس قسم کے موہم امیدیں بھی ختم ہو چکی ہیں ابو الحسن نے کہا گرناتا میں آپ نے ان کے ساتھ جانے والوں میں سے کسی سے ملاقات نہیں کی نہیں ان کے ذاتی نوکر بھی گھر نہیں پہنچے میں نے گرناتا کے گورنر یا کسی اور اہلکار سے جان بوجھ کر ملاقات نہیں کی مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں نے القاسم کے متعلق کوئی خدشہ ظاہر کیا تو وہ شاید مجھے بھی گرناتا سے زندہ واپس نہ آنے دیں میں نے ایک رشتے دار کے گھر چھپ کر ان کا پتہ لگایا تھا اور چند خاص آدمیوں کے سوا کسی کو میری آمد کا علم نہ تھا گزشتہ رات میں نے گھر پہنچتے ہی آپ کے بارے میں پوچھا تھا اور سعد نے بتایا کہ آپ بھی یہی ہیں اب میں سلطان کو سلام کرنے کے بعد سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں اور ایک بار پھر یہ تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے ابو الحسن نے جواب دیا میری طرف سے کوئی بے احتیاطی نہیں ہوگی مصب نے کچھ سوچ کر کہا سعد بتا رہی تھی کیا آپ سلطان کے ساتھ جا رہے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ سلطان کی ہجرت کے بعد ہمیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا ورنہ میں آپ کو اپنے ساتھ ٹھہرنے کی ضرور دعوت دیتا مگر موجودہ حالات میں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ چند ماہ یا چند سال بعد اگر حالات کی تبدیلی آپ کو واپس آنے پر آمادہ کر دے تو ہم آپ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ آپ یہاں ایک اجنبی ہیں ابو الحسن نے جواب دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں مجھے یقین ہے کہ میں کسی دن ضرور آؤں گا اگر آپ یہاں رہنا چاہیں تو میں اس وقت بھی آپ کو یہ اطمینان دلا سکتا ہوں کہ آپ یہاں بیکار نہیں رہیں گے اور قاسم کی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے مجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے آپ کو فوراً کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں سلطان ابو عبداللہ کچھ دن اور رہیں گے اور آپ کو سوچنے کے لیے کافی وقت مل جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عرصے میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ان کے ساتھ ہمیں بھی ہجرت کا فیصلہ کرنا پڑے عام حالات میں اپنے خاندان کے سابقہ کردار کے پیش نظر مجھے سلطان ابو عبداللہ سے کسی ہمدردی کی توقع نہیں ہونی چاہیے تھی مگر ابو القاسم کی موت سے ان کے دل پر گہرا اثر ہوا ہے آج وہ مجھ سے بار بار یہ کہتے تھے کہ تم زیادہ عرصہ الفجارہ میں چین سے نہیں رہ سکو گے اس لیے اگر میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں مراکش میں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں ملکہ نے بھی مجھے تسلی دی تھی وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ اب سعد جیسی لڑکیوں کو الفجارہ میں نہیں رہنا چاہیے لیکن میری حالت یہ ہے کہ مجھے اندلس چھوڑنے کے بجائے مر جانا زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے ابو الحسن نے کچھ سوچ کر کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان غیر یقینی حالات میں سعد اور دوسری خواتین کو ملکہ کے ساتھ روانہ کر دیں میری بیوی کسی حالت میں بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی اور سعد بھی ان لوگوں میں سے نہیں جو مصیبت کے وقت اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے بلاخر مصحب نے اٹھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا میرا گھر زیادہ دور نہیں آپ جب چاہیں وہاں آ سکتے ہیں اور جب وہ چلا گیا تو ابو الحسن بھی اپنے دل سے بار بار پوچھ رہا تھا کیا میں سعد کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں اور آنے والے دور میں تنہائی اور بے چارگی کے تصور سے اس کی روح پسی جا رہی تھی بیس دن بعد سلطان کی قیام گاہ سے پہلا قافلہ جو اس کے نجی ملازموں اور سپاہیوں پر مشتمل تھا ساحل کی طرف روانہ ہو چکا تھا گھر کا ساز و سامان اٹھانے کے لیے علاقے کے لوگوں نے اپنے خچر مہیا کر دیے تھے اور حفاظت کے لیے پچاس مسلح رضاکار بھی بھیج دیے تھے سلطان اور ملکہ کو شاہی خاندان کے باقی افراد اور چند محافظ دستوں کے ساتھ پہلے قافلے کی روانگی سے دو دن بعد کوچ کرنا تھا کرناٹک کے گورنر نے حکومت کی طرف سے سلطان کی متروکہ جائیداد کا انتظام سنبھالنے کے لیے ایک اہلکار جو بظاہر مسلمان تھا سلطان کی روانگی سے ایک دن قبل بھیج دیا تھا اور اس کے ساتھ آنے والے سپاہیوں نے قلعے سے کچھ دور خیمے نصب کر دیے تھے اس اہلکار کا نام حارث تھا اس نے آتے ہی سلطان کو غرناتا کے گورنر کی طرف سے یہ پیغام دیا تھا آپ کے جو ملازم ہجرت نہیں کرنا چاہتے وہ حکومت کے ملازم تصور کیے جائیں گے اور علاقے کے کاشتکاروں کی حفاظت بھی حکومت کے ذمے ہوگی چنانچہ سلطان کے ذاتی عملے کے بیس آدمی اس پیشکش پر بہت خوش تھے اور فیصلہ کر چکے تھے کہ سلطان کو ساحل تک پہنچانے کے بعد وہ واپس آ جائیں گے ابو الحسن روانگی سے ایک روز قبل مصحف کے ہاں جا کر سعد سے الوداعی ملاقات کر رہا تھا وہ اس کی خالہ اور خالو کی موجودگی میں کھل کر کوئی بات نہ کر سکا اور اسے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہ تھی وہ ایک دوسرے کے دل کی آوازیں سن سکتے تھے رخصت کے وقت سعد کی خالہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا بیٹا اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو میں اس بات پر بھی کوئی بہتری دیکھتی ہوں سعد کے خالو تمہارا ارادہ تبدیل نہیں کر سکے پھر بھی اس گھر میں ہمیشہ ہمیشہ تمہارا انتظار ہوگا سعد نے انتہائی ضبط سے کام لیا لیکن جب ابو الحسن خدا حافظ کہہ کر کمرے سے باہر نکل آیا تو اس کا سرخ و سفید چہرہ اچانک زرد ہو گیا اور بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے ابو الحسن واپس آ کر باقی سارا دن سخت اداس رہا مغرب کی نماز کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا ابو عامر ایک پست قامد نوکر نے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر جھانکتے ہوئے کہا جناب آپ کا کھانا لے آؤں ہاں لے آؤ ابو عامر واپس چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے کھانے کا تشت لا کر ابو الحسن کے سامنے ایک چھوٹی سی میز پر رکھ دیا پھر ایک طرف ہٹ کر بولا جناب مجھے افسوس ہے کہ آپ جا رہے ہیں ابو عامر کو گفتگو کے لیے ہمیشہ کسی بہانے کی تلاش رہتی تھی لیکن یہ ایک ایسا موضوع تھا جس پر ابو الحسن کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہ تھا ابو عامر نے قد توقف کے بعد کہا جناب میں نے مراکش نہیں دیکھا مگر سنا ہے وہاں بہت گرمی پڑتی ہے ابو الحسن نے اس کی طرف دیکھے بغیر بے اعتنائی سے جواب دیا انشاء اللہ تم بہت جلد اپنے وطن کی آب و ہوا کے عادی ہو جاؤ گے جناب میں آپ کو بندرگاہ تک پہنچانے کے بعد واپس آ جاؤں گا سلطان چند نوکروں کو یہاں رہنے کی اجازت دے چکے ہیں ہم اس قلعے کے نئے محافظ سے مل چکے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قلعے کے جو ملازم یہاں رہنا چاہتے ہوں ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے مجھ سے انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ میں تمہارا کام دیکھنے کے بعد تنخواہ میں اضافہ کر دوں گا حارث ایک اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے لیکن آپ مجھے بہت یاد آیا کریں گے کاش آپ چند دن اور یہاں ٹھہر سکتے ابو الحسن نے کھانے کے نوالا چباتے ہوئے پہلی بار اس کی طرف دیکھا اور قدر توقف کے بعد کہا ابو عامر میں تمہارا شکر گزار ہوں مگر میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا جب سلطان ابو عبداللہ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے تو اس مہمان خانے کا دروازہ میرے لیے بند ہو جائے گا ابو عامر نے کہا جناب جس دن آپ زخمی ہو کر یہاں پہنچے تھے تو میں نے محسوس کیا تھا کہ شاید کوئی دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے ابو الحسن نے جواب دیا میرا کوئی دشمن نہیں میں راستے میں گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا تھا ابو عامر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک پہرے دار اندر داخل ہوا اور اس نے ابو الحسن سے مخاطب ہو کر کہا جناب مصحف کا ایک نوکر آپ سے ملنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک ضروری پیغام لایا ہوں اگر اجازت ہو تو اسے یہاں بھیج دیا جائے ابو الحسن کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی اس نے کہا اسے فوراً بھیج دو پہرے دار چلا گیا اور ابو عامر نے جھجکتے ہوئے کہا جناب میرا خیال تھا کہ آج آپ شاید دو مرتبہ مصطف سے مل چکے ہیں صبح جب وہ سلطان سے ملاقات کے بعد سیدھے آپ کے پاس آئے تھے اور دوپہر کے وقت آپ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے تھے تو مجھے یہی خیال تھا کہ آپ ان کے ہاں جا رہے ہیں ابو الحسن نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا اس میں حیرت کی کیا بات ہے ابو عامر کو اس کے لب و لہجے سے کہیں زیادہ اس کی تیز نگاہوں نے مروب کر دیا اور اس کے چہرے سے احمقانہ مسکراہٹ اچانک رخصت ہو گئی جناب میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ ابو الحسن نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا دیکھو ابو عامر تم ایک اچھا آدمی ہو لیکن اس وقت مجھے بےمانی باتوں سے کوفت محسوس ہو رہی ہے اگر تم بندرگاہ تک قافلے کے ساتھ جا رہے ہو تو تمہیں جی بھر کر باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا اب تم برتن اٹھا لو لیکن جناب آپ نے کچھ کھایا مجھے بھوک نہیں تھی اور اب میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ مصحف کے گھر میں میں نے کیا کھایا تھا ابو عامر تشت اٹھا کر باہر نکلا تو اس سے چند قدم دور مصحف کا حفشی نوکر پہرے دار کے ساتھ آتا دکھائی دیا وہ ان کے راستے سے ایک طرف ہٹ کر کچھ دیر کھڑا رہا اور جب پہرے دار نوکر کو ابو الحسن کے کمرے میں پہنچا کر واپس مڑ رہا تھا تو وہ اپنے آپ کو کوستا ہوا باورچی خانے کی طرف چل دیا مصحف کا نوکر وہی تھا جسے ابو الحسن نے پہلے دن سعد کے ساتھ دیکھا تھا اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ادب سے سلام کیا اور پھر جیب سے ایک خط نکال کر ابو الحسن کو پیش کرتے ہوئے کہا جناب آقا مصحف کی بیوی اور سعد کی خالہ نے یہ خط دیا تھا انہوں نے تاکید کی تھی کہ میرے اور آپ کے سوا کسی تیسرے آدمی کو اس خط کا علم نہیں ہونا چاہیے ابو الحسن نے جلدی سے خط کھولا اور چند لمحات کے لیے اسے اپنے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہ تھا سعد کی خالہ کے خط کا مضمون یہ تھا بیٹا ابو الحسن میں اس خط میں اس معصوم لڑکی کی دلی احساسات کی ترجمانی کر رہی ہوں جو رخصت کے وقت تمہیں کوئی پیغام نہ دے سکی سعد مجھے اپنی بیٹی سے بھی زیادہ عزیز ہے اور اس وقت جب میں اس کے کمرے سے دبی دبی سسکیاں سن رہی ہوں تو میرا دل پسا جا رہا ہے میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تمہاری آمد سے پہلے اسے زندگی سے کوئی دلچسپی نہ تھی ماضی کے حادثات نے اسے اپنے حال اور مستقبل دونوں سے بے نیاز کر دیا تھا وہ اکثر خاموش رہا کرتی تھی غرناتا میں اس کی دلچسپی کا واحد ذریعہ ہمارا آبائی قبرستان تھا یہاں آنے کے بعد ہمارا خیال تھا کہ ماحول کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس کے خیالات بھی بدل جائیں گے اور ایک دن جب اس نے سواری کا شوق ظاہر کیا تو ہم بہت خوش ہوئے تھے مگر پہلے دن وہ سیر سے واپس آئی تو ہمیں معلوم ہوا کسی نے اسے یہاں سے کچھ دور ایک قبرستان کا پتہ دیا تھا جہاں طارق رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے چند شہدا مدفون تھے اور سعد ان کے فاتحہ خوانی کے لیے گئی تھی ملکہ عائشہ بھی اس قبرستان میں دفن ہے سعد کو اپنے والد پر ان کی شفقتیں یاد تھیں اس لیے اسے بار بار وہاں جانے کے لیے ایک معقول بہانہ مل گیا تھا پھر ایک دن وہ بہت دیر سے گھر آئی اور مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ وہ ایک زخمی کو ابو عبداللہ کے پاس لے گئی تھی اور رات کے وقت جب وہ پوری تفصیل کے ساتھ تمہیں موت کے منہ سے نکلتا دیکھنے اور تمہارے زخموں پر پٹیاں باندھنے کے واقعات سنا رہی تھی تو مجھے پہلی بار اپنے دل میں یہ تسکین محسوس ہوئی تھی ایک اجنبی اس کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لایا ہے سعد کو بار بار تمہاری جرت اور مردانگی کے واقعات سنانے میں خاصی راحت محسوس ہو رہی تھی اور تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے دل میں تمہارا مکمل نقشہ پہلے سے موجود تھا اور سعد تم سے بلا وجہ متاثر نہیں ہوئی تھی تم اس کے ماضی کی یادوں کے بہترین سانچوں میں ڈھل کر اس کی نگاہوں کے سامنے آ گئے تھے اور اس کی دنیا بدل چکی تھی مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ تم سے کس قدر مانوس ہو چکی ہے اور یقیناً تم تم بھی اس کے کے دل حال سے بے خبر نہیں ہو ہو سکتے اب جا رہے اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ تمہاری غیر حاضری میں میں کس حد تک ساتھ کو تسلی دے سکوں گی لیکن تمہیں یہ پیغام دیتے ہوئے مجھے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ جب تم واپس آؤ گے تو تمہارے اور ساتھ کے درمیان کوئی ایسی چٹان حائل نہیں ہوگی جسے تم عبور نہ کر سکو میں فخر کے ساتھ تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنے شوہر سے یہ کہہ سکوں گی کہ میں سعد کا مستقبل اس بہادر اور شریف نوجوان کو سونپنا چاہتی ہوں اور تم اسے میرا ہم خیال پاؤ گے تمہیں فوری طور پر جواب لکھنے کی ضرورت نہیں میں صرف یہ اطمینان چاہتی ہوں کہ تمہیں میرا خط مل گیا ابو الحسن خط ختم کرنے کے بعد کچھ دیر خاموشی سے غلام کی طرف دیکھتا رہا بلا آخر اس نے کہا تم سعد کی خالہ کو میری طرف سے یہ پیغام دو کہ میں نے ان کا خط پڑھ لیا ہے اور میں ان کا شکر گزار ہوں ابو الحسن رات سونے سے پہلے یہ خط کئی بار پڑھ چکا تھا اور صبح جب وہ سفر کی تیاری کر رہا تھا تو اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سعد اس کا دامن پکڑ کر پوچھ رہی ہے ابو الحسن کیا تم جا رہے ہو کیا تم واقعی جا رہے ہو طلوع آفتاب کے وقت قافلہ روانہ ہو چکا تھا اور قلعے سے باہر اور وہ جوار کی بستیوں سے سینکڑوں آدمی غرناتا کے تاجدار کو بے بسی کے آنسو کا نذرانہ پیش کر رہے تھے سلطان کی روانگی کی اطلاع ساحلی قلعے تک پہنچ چکی تھی اور راستے میں جگہ جگہ لوگوں کی گروہ اس کا انتظار کر رہے تھے قافلے کے سرداروں نے ہر منزل پر قافلے کے قیام و تعام کا انتظام کر رکھا تھا اور راستے کی بستیوں کے بہت سے لوگ سلطان کو رخصت کرنے کے ارادے سے قافلے کے ساتھ شامل ہو رہے تھے ابو الحسن مسلح سواروں کے آخری دستے کے ساتھ سفر کر رہا تھا لیکن اسے لوگوں کے ہجوم پہاڑوں کے راستوں کے نشیب و فراز اور پیچ و خم سے کوئی دلچسپی نہ تھی اس کے تصور کی دنیا میں سات کی مسکراہٹیں بکھری ہوئی تھیں اور وہ قدم قدم پر اس سے یہ کہہ رہی تھی ابو الحسن میں تمہاری ہوں تو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے کبھی کبھی اسے اپنے خیالات پر ندامت محسوس ہونے لگتی اور وہ کسی ساتھی سے کوئی بات شروع کر دیتا لیکن پھر تھوڑی دیر بعد وہ خواب و خیال کی اس دنیا میں کھو جاتا جہاں حال اور مستقبل کے سارے راستے سات کے دروازے پر ختم ہو جاتے تھے تیسرے روز سہ پہر کے وقت مالکا سے چند کوس دور مشرق کی طرف ایک چھوٹی سی بندرگاہ کے سامنے کھلے میدان میں ہزاروں انسان ابو عبداللہ کا استقبال کر رہے تھے سمندر میں مراکش جہاز کھڑے تھے اور مقامی مسلمانوں کے علاوہ آس پاس کی ساحلی چوکیوں سے نصرانی محافظوں کا ایک دستہ مسلمانوں کے ہجوم سے کچھ فاصلے پر ایک طرف کھڑا تھا ساحل پر مقامی قبائل کے سرداروں نے قافلے کے لیے خیمے نصب کر رکھے تھے سب سے بڑا خیمہ جو سلطان اور ملکہ کے لیے نصب کیا گیا تھا ان کے درمیان دکھائی دیتا تھا مراکز جہازوں کے کپتان اور دوسرے افسر ہجوم سے چند قدم آگے قبائلی سرداروں کی صف میں کھڑے تھے نصرانی سپاہیوں کے ایک دستے نے سلطان کو سلامی دی اور اس کے بعد وہ قبائلی سرداروں کی صف کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اتر پڑا سرداروں نے باری باری آگے بڑھ کر ابو عبداللہ سے مسافہ کیا اور شاہی خدام جو پہلے قافلے کے ساتھ بندرگاہ پر پہنچ چکے تھے ملکہ اور دوسری خواتین کے گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر خیموں کی طرف چل دیے مقامی سرداروں نے سلطان کی ضیافت کا بھی انتظام کر رکھا تھا اور وہ قافلے کو ایک رات ٹھہرنے پر مصر تھے سلطان نے معذرت کرتے ہوئے کہا میں تہے دل سے تمہارا شکر گزار ہوں مگر یہاں رکنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا علاقے کے ایک سرکردہ رئیس نے کہا آلی جا ہم آپ کو مجبور نہیں کر سکتے لیکن جہاز پر آپ کے گھوڑے لادنے میں کافی وقت لگ جائے گا اس لیے شام کے کھانے کے بارے میں ہماری دعوت رد نہیں کرنی چاہیے آپ کو بہت اچھا ابو عبداللہ نے کچھ سوچ کر جواب دیا ہم شام کا کھانا کھاتے ہی روانہ ہو جائیں گے کچھ دیر بعد خواتین اور بچے خیموں کے اندر جا چکے تھے اور ابو عبداللہ ہزاروں آدمیوں کے ساتھ پاس ہی ایک کھلے میدان میں اثر کی نماز ادا کر رہا تھا نماز کے بعد وہ ایک کشادہ خیمے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں آنسو سے لبریز تھی اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم مر گئے ہوتے تو شاید ہمارے جنازے پر بھی اتنا ہجوم نہ ہوتا اگر وہ مجھے دیکھ کر منہ پھر لیتے یا میرے سر پر خاک پھینکتے تو بھی مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی ملکہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے جواب دیا آلی جا ہم مر چکے ہیں ہم اس دن مر گئے تھے جب الحمرہ پر دشمن اپنا پرچم نصب کر رہا تھا اور لوگ مردوں سے انتقام نہیں لیا کرتے نہیں نہیں ابو عبداللہ سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا دراصل میں اسی روز مر گیا تھا جب میں نے اپنے باپ سے غداری کی تھی غرناتا کا تخت میری قبر تھی میری رعایا میرے گناہ معاف کر سکتی ہے لیکن میں اپنے ضمیر کے انتقام سے نہیں بچ سکتا میں نے بادشاہت کی قبا نہیں پہنی تھی بلکہ اپنی قوم کا کفن نوچ کر اپنے اوپر ڈال لیا تھا باہر سے ابو الحسن کی آواز سنائی دی علی جا کون ابو الحسن سلطان نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا علی جا میں کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں تم اندر آ سکتے ہو ابو الحسن پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوا اور چند ثانیے تجبزب کی حالت میں سلطان اور ملکہ کی طرف دیکھتا رہا ابو الحسن کیا بات ہے تم اس قدر پریشان کیوں ہو اگر میں تمہاری کوئی خواہش پوری کر سکتا ہوں تو تم بلا جھجک بیان کر سکتے ہو اور اگر تم میری دلجوئی کے لیے آئے ہو تو یہ وقت ایسی گفتگو کے لیے موزوں نہیں ان شاء اللہ ہم ایک ہی جہاز پر سفر کریں گے اور میں اطمینان سے تمہاری باتیں سن سکوں گا عالیجا اس نے بڑی مشکل سے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گا تم گرناتا واپس جانا چاہتے ہو نہیں عالیجا ابو الحسن نے اپنی جیب سے خط نکال کر ابو عبداللہ کو پیش کرتے ہوئے جواب دیا میں اس گستاخی پر شرمسار ہوں اور آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے یہ خط پڑھ لیجیے اس خط میں کوئی ایسی بات ہے جو تم زبانی نہیں کہہ سکتے علی جہ یہ مصحف کی بیوی کا خط ہے اور مجھے روانگی سے ایک رات قبل ملا تھا ابو عبداللہ نے خط پڑھنے کے بعد ملکہ کی طرف بڑھا دیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا اگر یہ خط تم مجھے اسی وقت دکھا دیتے تو تمہیں یہاں تک سفر کرنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی میں یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ تم سعد جیسی لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو میں نے مصب کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ابو القاسم کی موت کے بعد تم الفجارہ میں زیادہ عرصہ چین سے نہیں رہ سکو گے اس لیے کم از کم اپنی بیوی اور سعد کو ہمارے ساتھ بھیج دو لیکن اس کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی اب شاید وہ تمہاری وجہ سے مستقبل کے خطرات سے بچ جائے انشاءاللہ اللہ ہم مراکش پہنچ کر تمہارا انتظار کریں گے ابو الحسن نے کہا علی جا اگر انہوں نے میری بات مان لی تو ہم جلد از جلد وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے مجھے ان خطرات کا پورا احساس ہے جو مجھے مصحف کی رفاقت میں پیش آ سکتے ہیں تمہارے لیے رات کے وقت تنہا سفر کرنے کے بجائے ان رضاکاروں کے ہمراہ جانا زیادہ مناسب ہوگا جو میرے ساتھ آئے ہیں میں اپنے میزبانوں سے کہہ دوں گا کہ تم نے جو خیمہ ہمارے لیے نصب کیا ہے اس میں ہمارا ایک ساتھ ہی آرام کرے گا ملکا نے خط پڑھ کر ابو الحسن کو واپس دے دیا اور پھر اپنے ہاتھ سے ہیرے کی ایک انگوٹھی اتار کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی ابو الحسن تم ساتھ کے لیے میری طرف سے یہ تحفہ قبول کرو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ابو الحسن نے یہ کہہ کر ہیرے کی انگوٹھی اس سے لے کر اپنی جیب میں ڈال لی چند ثانیے احساس مندی کے نگاہوں سے سلطان کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اچانک خدا حافظ کہہ کر الٹے پاؤں باہر نکل آیا کچھ دیر بعد ابو الحسن سمندر کے کنارے کھڑا مجاہدین اسلام کے ان سفینوں کا تصور کر رہا تھا جو ماضی کے ادوار میں اندلس کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے تھے آٹھ صدیوں کی تاریخ اسے خواب معلوم ہوتی تھی اور وہ اپنے دل سے یہ پوچھ رہا تھا کیا یہ وہی اندرس ہے جسے طارق نے فتح کیا تھا کیا یہ ان مجاہدوں کا وطن ہے جو اسلام کا پرچن فرانس کے میدان تک لے گئے تھے کیا یہ وہی سرزمین ہے جس پر کبھی امویوں کبھی مرابطین اور کبھی معاہدین کے لشکر خیمہ زن ہوئے تھے اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا ابو الحسن نے چونک کر پیچھے دیکھا ابو عامر نے جو ایک لمحہ قبل مسکرا رہا تھا ندامت سے سر جھکاتے ہوئے کہا معاف کیجیے مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ اس قدر پریشان ہیں ابو الحسن نے حقارت سے منہ پھیر کر اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور قدر توقف کے بعد بولا ابو عامر میری طبیعت ٹھیک نہیں تم بار بار مجھے پریشان کیوں کرتے ہو جناب اس گستاخی کے لیے میری معذرت قبول فرمائیے میرا خیال تھا شاید اس ہجوم میں مجھے آپ کو خدا حافظ کہنے کا موقع نہ ملے میں صبح اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس جا رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ تم واپس جا رہے ہو جناب میں اس قابل نہیں کہ آپ کی دل جوئی کر سکوں لیکن اگر آپ برا نہ مانے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس قدر مایوس نہیں ہونا چاہیے میں سارا راستہ یہ محسوس کرتا رہا ہوں کہ آپ بہت غمزدہ ہیں آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی لیکن میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ آپ کے دل پر کیا بیت رہی ہے اگر میں آپ کا غلام ہوتا تو بھی آخری ملاقات کے موقع پر آپ سے یہ کہتے ہوئے جھجک محسوس نہ کرتا کہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے ابو الحسن اس کی طرف چند لمحہ دیکھتا رہا اور پھر قدر نرم ہو کر بولا ممکن ہے یہ ہماری آخری ملاقات نہ ہو مجھے یقین تھا کہ آپ کسی دن واپس آ جائیں گے مراکش میں آپ کا دل نہیں لگے گا ابو الحسن اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اندرس چھوڑنے کا ارادہ بدل دیا ہے لیکن وہ خاموش رہا اسے ابو عامر کو اپنا راز بتانا پسند نہ تھا ابو عامر نے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے زیادہ جرت سے کام لیتے ہوئے کہا جناب آپ برا نہ مانے کبھی ایک دن کا بھی کام آ سکتا ہے مجھے آپ کے دل کا حال اس دن سے معلوم تھا جب آپ معزز لڑکی کے ساتھ قلعے میں داخل ہوئے تھے پھر آپ سے مہمان خانے میں ملاقات کرنا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا ابو الحسن نے تل ملا کر کہا ابو عامر اگر تم نے اس لڑکی کے متعلق کچھ اور کہنے کی کوشش کی تو میں تمہارا گلا گھوڑ دوں گا ابو عامر خوف زدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور چند ثانیے بے بسی کی حالت میں ابو الحسن کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا جناب میں ایک معزز گھرانے کی نیک اور پاک باز لڑکی کے متعلق کوئی نازیبا بات کہنے کی جرت نہیں کر سکتا میرے متعلق آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اسے کسی نہ کسی ذریعے آپ کی طرف سے یہ پیغام دینے کی ذمہ داری لے سکتا ہوں کہ آپ واپس آنے کی نیت سے جا رہے ہیں اسے یہ بتانا ضروری ہے کہ جب آپ سمندر کے کنارے کھڑے تھے تو آپ کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں ابو عامر ابو الحسن نے قدر متاثر ہو کر کہا میرے آنسو اندرس کے لیے نہیں تھے اور اس لڑکی کو پیغام دینے کے لیے تمہاری خدمات کی ضرورت نہیں ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو ابو عامر خاموش رہا اور ابو الحسن نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا خدا حافظ اس نے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرتے ہوئے کہا میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کیا کروں گا اس کے بعد وہ ہجوم میں غائب ہو چکا تھا غروب آفتاب سے کوئی گھنٹہ بھر بعد اندلس کے آخری تاجدار کو الوداع کہنے والے پرنم آنکھوں سے مراکش کے جہازوں کی آخری جھلک دیکھ رہے تھے ابو عبداللہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے مقامی سرداروں سے اپنے ایک معزز ساتھی کے بیٹے کی حیثیت سے ابو الحسن کا تعارف کرا چکا تھا اور جہازوں کی روانگی کے بعد آٹھ سردار خیمے تک اس کے ساتھ آئے اور کچھ دیر اس سے باتیں کرتے رہے ان میں سے ہر ایک نے ابو الحسن کو چند دن اپنے ہاتھ ٹھہرنے کی دعوت دی لیکن اس نے سب کو یہی جواب دیا میں ایک ضروری کام سے واپس جا رہا ہوں اور میرے لیے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا بھی بہت مشکل ہے ہاں اگر کبھی موقع ملا تو میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا رخصت ہونے سے پہلے ایک رئیس نے اپنے تین نوکروں کو اس کے گھوڑے کی رکھوالی اور چار مسلح رضاکاروں کو خیموں کی حفاظت کا حکم دیا اگلی صبح ابو الحسن سفر کے لیے تیار ہو کر خیمے سے باہر نکلا تو ایک نوکر اس کے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑا تھا اور ابو عامر اپنے گھوڑے کی زین پر بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا اس نے ابو الحسن کو دیکھ کر سلام کیا اور بولا جناب میرے ساتھی جا چکے ہیں مگر میں آپ کا گھوڑا دیکھ کر رک گیا آپ واپس جا رہے ہیں نا ہاں ابو الحسن نے بد دلی سے جواب دیا میں بہت خوش ہوں میرے ساتھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے اور ہم جلد ان سے جا ملیں گے ایک نوکر نے کہا جناب آپ کا گھوڑا سیر ہو چکا ہے اور ہم نے اس کا توبڑا بھی اناج سے بھر دیا ہے ہمارے آقا یہ حکم دے گئے تھے کہ اگلی منزل پر آپ کو گھوڑے کی خوراک کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے میں تمہارے آقا کا شکر گزار ہوں ابو الحسن نے یہ کہہ کر باری باری نوکروں اور رضاکاروں سے مسافہ کیا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا ابو عامر نے بھی اس کے پیچھے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی قریباً دو گھنٹے وہ خاموشی سے سفر کرتے رہے پھر ایک جگہ چڑھائی پر جب گھوڑے کی رفتار ذرا سست ہونے لگی تو ابو عامر نے اپنا گھوڑا ابو الحسن کے ساتھ ملاتے ہوئے کہا میں بہت خوش ہوں کہ آپ واپس چل رہے ہیں مصب بھی آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے میرا خیال ہے اس رات ان کا غلام یہی پیغام لایا ہوگا کہ آپ مراکش نہ جائیں اتنی بڑی جاگیر کا انتظام سنبھالنے کے لیے مجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے ابو الحسن نے جواب دیا ابو عامر یہ شاید تمہاری دعاؤں کا اثر ہے کہ میں واپس چل رہا ہوں لیکن یہ ضروری نہیں کہ میں مصب کی ملازمت اختیار کر لوں گا اگر آپ کو کسی اور ملازمت کی ضرورت پیش آئی تو میں اپنے آقا سے بات کر سکتا ہوں وہ آپ کو کوئی ایسی ملازمت دے دیں گے جو آپ کی شاعن شان ہوگی نہیں نہیں فی الحال میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں واپس جا کر کیا کروں گا بہرحال میں تمہارا شکر گزار ہوں سلطان آپ کو بہت پسند کرتے تھے وہ اس بات سے خفا تو نہیں ہوئے کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں نہیں ابو الحسن نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی تھوڑی دیر بعد وہ ابو عامر کے ساتھیوں اور دوسرے لوگوں کے قافلے سے جا ملے اور اس کے بعد کئی میل سفر کے دوران ابو عامر کو بات کرنے کا موقع نہ ملا تیسرے پہر قافلہ ایک بستی میں رک گیا مگر ابو الحسن سونے سے پہلے ایک اور منزل طے کرنا چاہتا تھا اس لیے ابو عامر کو بھی وہاں منزل کرنے کا ارادہ تبدیل کرنا پڑا رات انہوں نے ایک بستی کے رئیس کے ہاں قیام کیا اور صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے آگے چڑھائی ذرا سخت تھی تھکاوٹ کے باعث ان کے گھوڑوں کی رفتار بھی بتدریج سست ہو رہی تھی دوسرے وقت وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کی نیت سے ایک بستی کے سرائے میں رک گئے ابو الحسن نے کھانا کھانے کے بعد ظہر کی نماز کے لیے مسجد کا رخ کیا لیکن ابو عامر آخری نوالا حلق سے اتارتے ہی چٹائی پر دراز ہو گیا اور جب ابو الحسن نماز سے فارغ ہو کر واپس آیا تو اس کے ساتھی کے خراٹے دور تک سنائی دے رہے تھے سرائے کے مالک نے کہا جناب آپ کا نوکر بہت تھکا ہوا ہے آپ بھی کچھ دیر آرام کر لیں میں نے کمرے میں آپ کے لیے بستر لگوا دیا ہے آپ کے گھوڑے کے آگے چارہ بھی ڈلوا دیا ہے دو تین گھنٹوں تک وہ تازہ دم ہو جائیں گے اگر آپ رات یہاں گزار سکتے تو زیادہ بہتر ہوتا نہیں ابو الحسن نے جواب دیا میں تھوڑی دیر سستانے کے بعد روانہ ہو جاؤں گا وہ کمرے کے اندر جا کر لیٹ گیا اور چند منٹ اونگنے کے بعد گہری نیند سو گیا جب اس کی آنکھ کھلی تو اثر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا اس نے جلدی سے باہر نکل کر سرائے کے مالک کو گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور ابو عامر کو جو ابھی تک خراٹے لے رہا تھا جھنجھوڑ کر جگایا اور نماز کے لیے مسجد کی طرف چل دیا جب وہ واپس آیا تو سہن میں ایک نوکر اور ابو عامر گھوڑوں کی لگامے تھامے اس کا انتظار کر رہے تھے اور سرائے کا مالک ان کے قریب کھڑا تھا ابو الحسن نے سرائے کے مالک کا شکریہ ادا کیا اور اپنی جیب سے چاندی کے دو سکے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے سرائے کے مالک نے کہا جناب یہ بہت زیادہ ہیں اتنے پیسوں کے بدلے آپ کل تک یہاں ٹھہر سکتے ہیں اب شام ہونے والی ہے اور پہاڑی علاقے میں رات کا سفر تکلیف دہ ہوگا ابو عامر نے کہا ہاں جناب میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ رات آرام کریں ہمارے گھوڑے کو بھی آرام کی ضرورت ہے ابو الحسن نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر رکاب پر پاؤں رکھتے ہوئے کہا میں کافی آرام کر چکا ہوں میرا گھوڑا بھی تازہ دم ہو چکا ہے تم اگر چاہو تو یہاں قیام کر سکتے ہو میں آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں چلیے ابو عامر نے جلدی سے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی ابو الحسن نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی ایڑ لگا دی اور ابو عامر اس کے پیچھے ہو لیا گاؤں سے نکلتے ہی ابو الحسن نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی شام ہونے تک وہ اپنی منزل کا ایک تہائی حصہ طے کر چکا تھا اور جب رات آ گئی تو انہیں اپنے گھوڑوں کی رفتار کم کرنی پڑی ابو عامر تھکاوٹ سے چور ہو چکا تھا اور ابو الحسن کو راستے کی ہر بستی میں باقی رات گزارنے کا مشورہ دیتا تھا مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کر دیتا کہ ہم منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں آدھی رات کے وقت وہ قلعے کے قریب پہنچ چکے تھے ابو الحسن نے دوراہے پر اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور مڑ کر ابو عامر سے مخاطب ہوا مجھے افسوس ہے کہ تمہیں میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑی اب اگر وہ تمہارے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیں تو تم جی بھر کر آرام کر سکو گے ابو عامر نے کہا میں صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں ورنہ میرے بال بچے پچھلی بستی میں رہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت مصحف کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے یہیں ٹھہرنے پر آمادہ ہو جائیں تو میں آپ کے لیے قلعے کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کروں میرا گھر اس قابل نہ تھا ورنہ میں آپ کو وہاں ٹھہرنے کی دعوت دیتا ابو الحسن نے جواب دیا میرے دوست اگر میں رک سکتا تو اس قلعے کے بجائے تمہارے گھر پر ٹھہرنے کو ترجیح دیتا اب تم اپنے گھر جاؤ ابو عامر نے کہا مجھے ڈر ہے کہ رات کے وقت مسب کے آدمی قلعے کا دروازہ نہیں کھولیں گے تم میری فکر مت کرو خدا حافظ ابو عامر نے کہا مجھے ان کے خیمے نظر نہیں آتے شاید وہ قلعے میں منتقل ہو چکے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے نئے آقا آپ جیسے معزز لوگوں کے لیے مہمان خانے کا دروازہ بند کر دیں گے آپ جب چاہیں وہاں آ سکتے ہیں اور میری موجودگی میں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ آپ کون ہیں مجھے یقین ہے کہ جب حارث کو یہ معلوم ہوگا کہ سلطان کا ایک دوست جسے انہوں نے اپنے استبل کا بہترین گھوڑا بطور تحفہ دیا تھا آدھی رات کے قریب یہاں ٹھہرنے کے بجائے مصب کے ہاں چلا گیا تھا تو انہیں بہت افسوس ہوگا اور میرے ساتھی جو مجھے آپ کے ساتھ دیکھ چکے ہیں وہ بھی مجھے ملامت کریں گے ابو الحسن کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی اس نے کہا حارث سے میرا ذکر کرنا ضروری نہیں اور اپنے ساتھیوں سے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے تمہارے اصرار کے باوجود یہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا خدا حافظ اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی فجر کی نماز پڑھ کر ساتھ نیم خوابی کی حالت میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی سعیدہ اس کی خالہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے قریب بیٹھ گئی بیٹی سعد اس نے مسکراتے ہوئے کہا میں تمہارے لیے ایک تحفہ لائی ہوں کیا تحفہ خالہ جان سعد نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا سعیدہ نے جواب دینے کے بجائے پیار سے سعد کا خوبصورت ہاتھ پکڑ کر انگلی میں انگوٹھی پہنا دی خالہ جان آپ کو معلوم ہے کہ مجھے زیورات کا شوق نہیں سعد نے اٹھ کر انگوٹھی اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا بیٹی یہ سلطان ابو عبداللہ کی ملکہ کا تحفہ ہے اور تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے سعد حیرت کے عالم میں کبھی چمکتے ہوئے نگینے اور کبھی اپنی خالہ کی طرف دیکھ رہی تھی پھر اچانک اس کی نگاہوں میں آنسو امڑ آئے اور اس نے شکایت کے لہجے میں کہا آپ کو ان سے کوئی چیز نہیں لینی چاہیے تھی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ وہ اس قدر قیمتی انگوٹھی آپ کے پاس چھوڑ گئی ہیں بیٹی سعیدہ نے کہا یہ انگوٹھی مجھے ابھی ملی ہے اور اسے واپس کرنا ممکن نہیں اب شاید ان کے جہاز سمندر عبور کر چکے ہوں گے کون لایا خالہ نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹی ملکہ کا ایلچی میرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور میں اس سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ سعد ان سے کوئی تحفہ لینا پسند نہیں کرتی تم خود اس سے بات کر سکتی ہو ملکہ کا ایلچی آپ کے کمرے میں خالہ جان آپ کیا کہہ رہی ہیں خالہ نے آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھرتے ہوئے جواب دیا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابو الحسن واپس آ گیا ہے سلطان اور ملکہ نے جہاز پر سوار ہونے سے قبل اچانک محسوس کیا تھا کہ وہ تمہیں اس ویرانے میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا وہ آدھی رات کے بعد یہاں پہنچا تھا ساتھ کچھ دیر سکتے کے عالم میں اپنی خالہ کی طرف دیکھتی رہی پھر اچانک اس کی آنکھیں آنسو سے لبریز ہو گئیں اور وہ ان کی گود میں سر رکھ کر سسکیاں لینے لگی سعیدہ نے کہا مجھے یقین تھا کہ وہ تمہیں چھوڑ کر واپس نہیں جائے گا اور میں نے اپنے دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر تمہارے خالو سے کہوں گی کہ میں اپنی معصوم بچی کا مستقبل اس بہادر اور شریف نوجوان کو سونپتی ہوں تمہیں میرا فیصلہ منظور ہے نا سعد سعد نے جواب دینے کے بجائے خالہ کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا ایک خادمہ نے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے کہا آقا تشریف لے آئے ہیں اور مہمان سے باتیں کر رہے ہیں مصحف کی بیوی جلدی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں مصحف اور ابو الحسن کی باتیں سن رہی تھی ابو الحسن الفجارہ سے لے کر سمندر کے ساحل تک سلطان کے سفر اور جہاز پر سوار ہونے کے واقعات سنا رہا تھا جب اس نے بات ختم کی تو مصحف کی بیوی نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا اللہ کا شکر ہے کہ ابو الحسن واپس آ گیا ہے اور ہمیں ملکہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے انہوں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی مصب نے کچھ سوچ کر ابو الحسن سے پوچھا تم نے سلطان سے واپس آنے کی اجازت لی تھی مصب کی بیوی نے مسترب ہو کر پوچھا ابو الحسن نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ جب اس نے واپس آنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو ملکہ نے ساتھ کے لیے اپنی انگوٹھی اتار کر پیش کر دی تھی پھر وہ کچھ سوچ کر ابو الحسن کی طرف متوجہ ہوئی بیٹا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہیں سعد کی بے بسی پر رحم آ گیا تھا میرا شوہر اتنا نادان نہیں کہ ایسی باتیں نہ سمجھ سکے ابو الحسن نے حیا سے سر جھکا لیا مصب نے کہا بیٹا مجھے معلوم نہیں کہ اب تک میری بیوی تم سے کیا باتیں کر چکی ہے تاہم تمہیں میری طرف سے کسی اطمینان کی ضرورت ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ سعد اور اس کی خالہ کی کوئی خواہش رد نہیں کی جائے گی سعیدہ بولی اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ لوگ ہمیں ابو القاسم کی موت کے متعلق بے حسی کا تانا دیں گے تو میں آپ سے یہ التجا کرتی تو ہمیں بلا تاخیر سعد کا مستقبل ابو الحسن کو سونپ دینا چاہیے سعیدہ مصب نے تلخ ہو کر کہا مجھے بات تو کرنے دو تم نے یہ کیسے فرض کر لیا ہے کہ سعد کے مستقبل کے متعلق تم مجھ سے زیادہ سوچتی ہو ابو الحسن میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ ہم ایک ہفتے کے اندر اندر اس ذمہ داری سے سبک دوش ہو جائیں لیکن اتنی جلدی سعیدہ حیران ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی مصب نے کہا مجھے اپنے مستقبل کے متعلق کوئی اطمینان نہیں اور ابو الحسن کو بھی ہر وقت یہاں سے نکلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے رہی سعد تو اسے صرف رفیق حیات کی حیثیت سے ہی اس کا ساتھ دینے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے تھوڑی دیر وہ رکا اور پھر بولا ہم صرف اس وقت تک محفوظ ہوں گے جب تک ابو القاسم کے غائب ہو جانے کی خبر مشہور نہیں ہو جاتی اور حکومت کے جاسوسوں کو یہ شک نہیں ہو جاتا کہ ہم ان کے قاتلوں کو جانتے ہیں میں سلطان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ابو القاسم کے متعلق خاموش رہنے کی ہدایت کی تھی ورنہ میں یقیناً کوئی حماقت کر بیٹھتا اور آج ہمارے دروازے پر دشمن کے جاسوسوں کا پہرا ہوتا اب تم میرے اضطراب کی وجہ سمجھ سکتی ہو وہ کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے بلا آخر ابو الحسن نے کہا کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جائیں نہیں اگر تم سعیدہ کو رضامند کر سکو تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا لیکن میرے لیے اپنے ماضی سے دامن چھڑا کر بھاگنا بہت مشکل ہے جب حالات مجھے مجبور کر دیں گے تو میں اندلس کو الوداع کہنے کے لیے آخری قافلے کا انتظار کروں گا سعیدہ نے آپ دیدہ ہو کر کہا لیکن آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں موت سے پہلے آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گی مصب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اس وقت ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے مگر جب ساتھ کے متعلق ہمارے خدشات دور ہو جائیں گے تو ہم اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ اطمینان سے سوچ سکیں گے